محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے www.dasquran.com اللهم لك الحمد كما انت اهله فصلي على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك وأنت كما أثنيت على نفسك میں جس زمانے میں گایا کرتا تھا تو مجھے مولوی طارق جمیل صاحب کہا کرتے تھے کہ تجھے اندازہ نہیں جس دن تو یہ چھوڑے گا تجھے کیا کچھ ملے گا تو میں مولانا سے کہتا تھا مولانا یعنی جو کچھ میرے پاس ابھی ہے اس سے زیادہ تھا تو مولوی صاحب ہنستے تھے کہتے تھے تیرے پاس کیا ہے ابھی تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں تجھے اندازہ ہی نہیں ابھی تجھے کیا ملنے والا ہے تو جب ایک دن فیصلہ کیا بس بہت ہو گئی آج کے بعد نہیں گاؤں گا تو ایک دم خیال آیا کہ اگر تو گائے گا نہیں تو تو کھائے گا کہاں سے اور یہ جو اتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں جو تجھے سننے آئے ہیں پھر تجھے سننے بھی کوئی نہیں آئے گا تو یہ لوگ بھی چلے جائیں گے سارے اور یہ جو شہرت اتنی مشکل سے کمائی ہے اس کا کیا کرے گا یہ تو نہیں ملنے لگی آپ کبھی یہ تو گئی ہاتھ سے تو میں نے کہا کہ بات تو یہ صحیح ہے لیکن گاؤں گا نہیں اب چاہے کچھ بھی ہو جائے پھر خیال آیا اللہ نے اتنی پیاری آواز دی یہ آواز بھی نہیں استعمال کرے گا میں نے کہا نہیں کروں گا تو اگلے دن جب صبح ہوئی تو گھر والوں سے پوچھا بھائی اس وقت کیا صورت حال ہے کھانے پینے کی پیسے کی اب اس وقت تک سچویشن یہ ہو گئی تھی کہ بچوں کو اسکول سے اٹھوا چکا تھا میں پیسے نہیں تھے میرے پاس اسکول کی فیس دینے کے گانا گانا چھوڑا ہوا تھا اور گھر والی سے پوچھا اس نے کہا بھائی گھر میں اس وقت سو روپے بھی نہیں ہے تو اب میں نے کہا میں کیا کروں تو سو روپے بھی نہیں ہے قرضہ بھی چڑھ گیا لوگوں کا کیونکہ جب ہم کوئی چیز کرنے لگتے تھے کوئی البم کرنے لگتے تھے یا کہیں شو کرنے لگتے تھے تو لوگ آ کر ہم کو ایڈوانس پیسہ دیتے تھے یہ لیں جی دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ جو بھی یہ رکھیں اور وہ دو تین لاکھ جو آئے وہ کوئی یہ تھوڑی تھا کہ ہم اس کو سنبھال کے رکھ لیتے تھے خرچ کر دیے اب ان لوگوں کے بھی تقاضے اور میں پیسے ان کو کہاں سے دوں تو مجھے فون آیا اس مشروب کی کمپنی کا جس کے لیے میں کام کرتا تھا نام نہ لیں اس کا سب کو پتا ہے ٹھیک ہے ان کا فون آیا کہ جنید ہم تم کو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا کانٹریکٹ آفر کر رہے ہیں تو ایسے تجسس کے لیے میں نے کہا اچھا بتاؤ کتنے کا کہا فون پہ نہیں بتا سکتے ہمارے دفتر آؤ تو میں ان کے دفتر پہنچا تو کتنے کا کانٹریکٹ تھا جی جبکہ جیب میں سو روپے بھی نہیں ساڑھے چار کروڑ روپے کا ساڑھے چار کروڑ روپے کا کانٹریکٹ میں نے دیکھا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا ایک سال کا تو اب یہ باتیں جو آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں میں یہ آج تو کر سکتا ہوں اور زیادہ تر لوگوں کے سامنے میں نے کی بھی نہیں مولوی صاحب کو تو پتہ ہے کیونکہ مولوی صاحب میری زندگی میں ساتھ ہی چلتے رہے اس سارے دور میں یہ آج میں سب کچھ اکٹھا کر کے آپ کو سنا رہا ہوں ایسے میرا دل کر رہا ہے آپ کا ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں سمجھے ہو نا یہ تمہارا ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں تو میں میں نے کہا اچھا انہوں نے کہا جواب دو میں نے کہا اچھا ایک دن چاہیے ایک دن کہا جی ٹھیک ہے ایک دن میں یہ کانٹریکٹ گھر لے آیا گھر لا کے بیوی کے سامنے رکھا میں نے کہا بھائی دیکھ یہ معاملہ ہے اب میرا دل کرے کاش میری بیوی ایک مرتبہ کہہ دے چلو کر ہی لو ففٹی ففٹی ہو گیا میں ساڑھے چار کروڑ روپے تو بڑی رقم ہے ایک سال ہی کی تو بات ہے سال کے بعد توبہ کر لیں گے ہاں؟ اللہ غفور الرحیم ہے اللہ معاف کرے اس جملے نے جتنا ستیہ ناس مارا اس معاشرے کا اللہ غفور الرحیم ہے تو میری بیوی نے کہا کہ دیکھو جنید کرنے کو تو یہ ہے کہ کر بھی سکتے ہو لیکن اب توبہ کر لی اب ہمت کر کے واپس ہی کر دیں اس کو تو میں نے کہا اچھا سوچ لو تم ہی نے کل کہا سو روپے بھی نہیں ہے پاس کہا چھوڑیں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا میں نے کہا اچھا وہ لیا کانٹریکٹ پیپسی والوں کو فون کیا بھائی میں وہ تمہارے ساتھ نہیں کر رہا اور وہ لے کے پھاڑ دیا ایسا کر کے پھینک دیا میں نے کہا جی اچھا مرضی آپ کی اگلے دن پھر فون آیا کہ چلو سال بھر کے لیے نہ کرو ہمارے ساتھ ایک گانا کر لو ایک گانے میں کتنا ٹائم لگے گا دو مہینے ایک گانا کر لو اس کے ہم تمہیں اتنے لاکھ ڈالر دیں گے یہ کر لو تم اس کے بعد چھٹی میں نے کہا یار یہ بہترین کام ہے سال کے بجائے دو مہینے بعد توبہ کر لیں گے اللہ رحیم ہے ہاں؟ تو بڑا خوش ہو کے تو میں پتا چلا کہ وہ گانا میں نے اکیلے نہیں کرنا وہ کوئی مشرق وسطی کی کوئی مشہور گانے والی ہے اس کے ساتھ کرنا ہے تو میں نے لا کے بیوی کے سامنے رکھا اور میں نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ تو دو مہینے کی ہی بات ہے اور یہ معاملہ ہے کہتی ہے دو مہینے تو چلو جنید پھر دیکھیں پھر اس کے بعد نہیں میں نے کہا ہاں ٹھیک اچھا میں نے کہا بائی دا وے یہ کہ یہ میں نے اکیلا نہیں کرنا یہ میں نے ایک لڑکی کے ساتھ کرنا ہے اس نے کہا آپ کا دماغ خراب ہو گیا اس عمر میں کسی عورت کے ساتھ سٹیج پر جائیں گے آپ وہ کانٹریکٹ اس نے لے کے پھاڑ دیا تو پھر فون کیا جی ان کو کہ یار یہ بھی نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا ٹھیک ہے دو چار دن کے بعد تیسرا فون آیا کہ بھائی نہ سال کا کانٹریکٹ کرو نہ گانا کرو تم ہمارے لیے ایک اشتہار کر دو کمرشل نہیں ہوتے کمرشیل ٹی وی پہ کمرشل جاتے ہیں بورڈ شورڈ لگے ہوتے ہیں تو ایک یہ کر دے میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن میری تم نے دیکھا نا میری تو اتنی لمبی داڑھی ہے بھائی انہوں نے کہا اس کا ایک حل ہے ہمارے پاس میں نے کہا جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا کو ٹال تو بتاؤ بھائی کیا حل ہے انہوں نے کہا داڑھی کٹوا دو میں نے کہا اچھا میں نے کہا یہ حل تو نہ ہوا حل کیا ہے کا حل یہ ہے اس کے بعد تمہیں ایک مہینے کے لیے وہ ہم نے ملیشیا میں شوٹ کرنا تھا اس کو پاکستان میں نہیں شوٹ کرنا ملیشیا میں شوٹ کریں گے اور ملیشیا میں شوٹ کر کے تمہیں ایک مہینے کے لیے ملیشیا میں ہی رکھیں گے تمہاری تھوڑی بہت تو داڑھی نکل آئے گی نا میں نے کہا یار حل تو بڑا اچھا ہے لیکن کل بتاؤں گا کہا جی ٹھیک ہے کل بتاؤں اب میں دوبارہ آیا اپنی بیوی کے پاس تو میں نے کہا دیکھ اس میں تو نہ عورت ہے نہ سال ہے نہ دو مہینے ہیں بلکہ ایک ہی مہینہ ہے ہاں تو کہا یہ اتنی یہ کیسے پاگل ہیں جنید اور آپ کا دماغ ٹھیک ہے اتنی بڑی داڑھی میں جا کے آپ کمرشل کریں گے کیسے عجیب لگیں گے آپ میں نے کہا فکر نہ کر داڑھی تو کٹوانی پڑے گی کہتے جنید آپ داڑھی کٹائیں گے میں نے کہا تو کیا ہے ایک مہینے بعد پھر اگا لیں گے اپنی کھیتی ہے اللہ غفور و رحیم ہے تو کہتی ہے دیکھیں بات یہ ہے میں نے کہا پیپسی والے کہتے ہیں پورے ایک مہینے تمہیں اور تمہاری بیوی کو ملیشیا میں رکھیں گے تاکہ تمہاری داڑھی بھی ہو گئے کہتی ہے دیکھیں جنید بات یہ ہے کہ اگر اس دوران آپ کو موت آ گئی تو آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے یہ منہ دکھائیں گے آپ ہاں نمبر ایک اور نمبر دو اس حالت میں میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں آپ اکیلے جائیں جو کرنا ہے خود ہی کریں میں نے پھر ویپسی والوں کو فون کیا میں نے کہا بھائی جس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں وہ پھر تیار نہیں ہے تو یہ تینوں چیزیں تم اپنے پاس رکھو اس طرح بات ٹل گئی اب میں نے اس کو کہا خوش ہو گئی جو ملنا ملانا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اب کچھ نہیں اپنے میرے تیرے پاس کچھ بھی نہیں اب ٹھیک ہے نا کہتی نہیں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا میں نے کہا اچھا اب یہ میرا اللہ جانتا ہے کہاں سے کیا کیا کچھ کیسے ہوا یہ مجھے واللہ یاد بھی نہیں ایسے حالات خود بنے کہ کہاں تو پہلے نہ اللہ نے میرے سے مائک چھینا یہ پھر مائک کے سامنے کھڑا ہوں پہلے کسی اور مقصد سے کھڑا ہوتا تھا اب کسی اور مقصد سے کھڑا ہوں بلکہ اب تو تنگ ہی آ گیا ہوں اتنا زیادہ مائک پہ بولنا پڑتا ہے